عبداللہ اس رمضان کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتا تھا اور اس نے اتمام کی کوئی کثر اٹھائے نہ رکھی روزے تراوی ذکر اذکار نمازیں تلاوت و نوافل سب پورے جا رہے تھے زندگی میں پہلی بار ایسا رمضان مؤثر آیا تھا کہ اس پر پڑھائی کا بوجھ نہ تھا نہ ہی جاب کی جھنجٹ کمپنی کے سارے کام ایک ماہ کے لیے بلوں کے حوالے کر کر عبداللہ نیکیوں کرنے میں جتا ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ رمضان کی طرح اعتکاف بھی پرفیکٹ ہو جائے تو مزہ آ جائے اعتکاف میں بیٹھنے سے دو دن پہلے عبداللہ کو ایک فون کال آئی ہیلو سر عبداللہ جی بول رہا ہوں آپ کیسے ہیں میں آپ کو مس کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں تھی آپ کی اسٹوڈنٹ جی ہاں یاد آیا میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوں اور عبداللہ نے کوئی دس منٹ بات کی فون رکھا تو احساس ہوا کہ کئی جملے نامناسب تھے اسے کسی بھی طرح اس لڑکی کے جذبات کو سرہانا نہ چاہیے تھا پرفیکٹ رمضان کا بت دھرم سے زمین پر آ گرا ایسی ندامت ہوئی کہ عبداللہ کو بخار گیا اور اگلے روز روزہ بھی نہ رکھ سکا جس کا اسے شدید افسوس رہا آج اتقاف کا دن تھا اثر کے بعد مسجد پہنچنا تھا مگر عبداللہ ہسپتال میں ایک سو چار بخار میں تپ رہا تھا زہر کے بعد عبداللہ نے مشکل تمام اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اے اللہ اے میرے مالک غلطی ہو گئی میں کسی کام کا نہیں معاف کر دے امریکہ میں ویڈنگ کرشرز بہت ہوتے ہیں بن بلائے مہمان مجھے بھی اتقاف کرشر کے طور پر ہی بلا لے میرا بخار اتار دے جہاں اتنے سارے لوگ آئیں گے وہاں اس بدکار کو بھی لے مثال کے طور پر لوگ مجھے دیکھ کر کہہ سکیں گے ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بلاتا میرے مالک شادی میں لوگ فقیروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو اس فقیر کو بلا لے معاف کرتے میرے مولا اب نہیں کروں گا اثر سے کچھ دیر پہلے عبداللہ کا بخار ٹوٹ گیا اور عبداللہ آخری منٹ پر مسجد پہنچ گیا مسجد میں ناموں کا اندراج ہو رہا تھا ایمرجنسی کی صورت میں کسی سے کانٹیکٹ کیا عبداللہ نے ڈر کے مارے اپنا جعلی نام لکھوا دیا کہ کہیں نام کی وجہ سے اتقاف سے ہی نہ نکالا جائے ویسے بھی وہ اتقاف کرشر ہی تو تھا آج رات بڑی بھاری گزری گناہوں کی کسک بار بار ہچکوتے لیتی عبداللہ کو اپنی ذات سے نفرت ہو رہی تھی مفتی صاحب سے فجر کے بعد تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو عبداللہ نے جا کے سب کچھ بیان کر دیا کہ کیا کالے کرتوت کر کے یہاں آیا ہے اسے ڈر تھا کہیں اس کے امال کی نحوست کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس سے مفتی صاحب کا ساتھ بھی نہ چھین وہ ایک بار پھر سے پیاسا نہیں لوٹنا چاہتا تھا مفتی صاحب نے تمام بات سنی اور کہا سو جاؤ عبداللہ کوئی بات نہیں ہوتا ہے چلتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے عبداللہ سونے لیٹ کیا مگر یہ دعا مانگتے مانگتے اے میرے اللہ میں آج حصے کا قائل ہو گیا ہوں تو ہی نیکیاں کرواتا کرواتا ہے ہے تو ہی گناہ تاکہ شاید میں بندہ بن کے رہوں تو مجھے آسانی والا رستہ دے مجھ پر کرم کر میرے مالک عبداللہ سو کے اٹھا تو کافی فریش تھا اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس بھی خوشی اس بات کی کہ اپنی ذات کا جو بت وہ پچھلے پینتیس سالوں سے اٹھائے پھر رہا تھا تھا تھا وہ چکنا چور ہو گیا اسے معلوم کہ میں تو نکلتی نہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر وہ آج اس بات کا کہل ہو گیا تھا جو نیکی دعویٰ پیدا کرے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو توڑ کے رکھ دے بلو کی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ گناہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی گیا جو لوگوں سے باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے گناہ کرنے سے زندگی کم ہو جاتی ہے اور وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے خصوصاً جس جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے وہاں گناہ کرے تو شاید روزی بڑھ جائے مگر برکت نہیں رہے گی عبداللہ کو وہ تمام فلمیں گانے یاد آئے جو اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھے تھے وہ لیپ ٹاپ ہی کی مدد سے تو رزق کماتا ہے اس کا سر ندامت سے چھپ گیا اس نے جھٹ سوال کر دیا مفتی صاحب ندامت کی انتہا کیا ہے چھوڑ دے اس کام کو جس سے ندامت ہو رہی ہے ایک دن مرنا ہے اللہ کا سامنا کرنا ہے کیا جواب دے گا چاہیے کہ بندہ بن کے رہے مفتی صاحب ایک بات اور میں عمرے پر گیا نہ مجھے رونا آیا نہ ہی کوئی کیفیت گزری تو کیا میرا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب اصل عبادت ہے کیفیت نہیں اللہ تک پہنچنے کی دو راہیں ہیں والدیت اور نبوت ولیلیت والی راہ بڑی متاثر کن ہیں کمالات معجزات منزلیں سلوک مگر یہ خطرناک بھی بہت ہے بڑی گھاٹیاں ہیں دوسری نبوت کی ہے سیدھی ساتھی بندے کو بندہ بن کے رہنا چاہیے مفتی صاحب نے اپنی بات جاری رکھی ایمان کی چار سٹیجز ہیں نمبر ایک صحیح عقیدہ نمبر دو صحیح علم نمبر تین صحیح عمل نمبر چار اخلاص عبداللہ کافی دیر تک ان باتوں پر سوچتا رہا کہ نہ تو اس کا عقیدہ ہی صحیح ہے علم پاس ہے نہیں عمل وہ کرتا نہیں اخلاص میں اپنی ذات کو ہی پوچھتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا کہ کچھ دل ہلکا ہو نماز پڑھ کے عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ لوگ تجھ سے اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر معافی مانگتے ہیں میرے پاس تو نیکیاں ہیں ہی نہیں میں تجھ سے اپنے گناہوں کے صدقے معافی مانگتا ہوں اے اللہ تو ہی تو وہ ذات ہے جو میرے اور میرے نفس کے درمیان حائل ہونے پر قادر ہے اے میرے مالک تیری شان کی قسم میں تو آج تک کسی گناہ سے لطف تک نہ اٹھا سکا گناہ سے پہلے بھی تیرا خیال گناہ کے بیچ میں بھی تیرا ڈر اور گناہ کے بعد بھی تیرا خوف اے میرے مالک تو کیا کرے گا مجھے عذاب دیکھ کر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور صرف تجھی پر ایمان رکھتا ہوں میرے ٹوٹے ہوئے بے لفت گناہوں کے صدقے مجھے معاف کر دے اے میرے مالک صلاحیت اظہار کی طلبگار ہوتی ہے تیری رحمت کی شان ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخش دے میں تمام عمر تجھے یاد رکھوں گا اپنی بے قیمت نیکیوں میں اپنے ادھارے گناہوں میں اپنی ترپتی دعاؤں میں آج اعتکاف کا دوسرا روز تھا اور عبداللہ پہلے روز کی نسبت کافی بہتر محسوس کر رہا تھا کئی ایک سوال تھے جو اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے یہ گناہوں کی عادت ختم کیوں نہیں ہوتی کیا مال و دولت کمانا بری بات ہے اخلاقیات کا حل کیا ہے کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ دے گا اس تلخ معاشرے میں گزارا کیسے ہو بندہ اللہ کی رامی محنت کرتا ہے وہ بے نیاز ہے اس نے پرواہ نہ کی اور ضائع کر دی تو عبداللہ میں بیٹھا لوگوں کو ذکر و اذکار میں مصروف دیکھ کر قرآن شریف پڑھتے دیکھ کر بڑا اداس ہو رہا تھا ایک یہ ہے کہ مزے سے عبادت کر رہے ہیں جنت خرید رہے ہیں ایک میں کے سوالوں کی ایک فصل کاٹوں تو دوسری پک کے تیار کچھ ہی دیر میں اسے مفتی صاحب ایک کونے میں بیٹھے نظر آ گئے وہ سیدھا ان کے پاس گیا اور ایک ہی سانس میں سارے سوالات کر ڈالے مفتی صاحب نے ہمیشہ کی طرح عبداللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور گویا ہوئے گناہوں کی خواہش کا ہونا بہت کام کی چیز ہے یہ اوپلے ہوتے ہیں گندگی ہوتی ہے اسے اللہ کی خوف کی یاد میں چلاؤ ترقی کرو گناہ سرکش کھوڑے ہوتے ہیں انہیں رام کرو اور آگے بڑھو جب خلا میں راکٹ جاتا ہے تو اضافی چیزیں پھینک دیتا ہے بندہ جب معافرت الہی کی منزلیں طے کرتا ہے تو اسے اضافی چیزیں پھینک دینی چاہیے آدمی کو استغفار کرتے رہنا چاہیے استغفار بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک رستہ ہی تو ہے اور پیسے کمانے میں کیا عیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ دولت کیا ہی اچھی چیز ہے جب کسی ایمان والے کے ہاتھ میں ہو اس سے ادارے بنائیں لوگوں کو آسانیاں پہنچائیں حدیث پاک میں آتا ہے جو خرچ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھا دے گا جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا اور اخلاقیات کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو نصیحت کی کہ زندگی بھر سچ بولو انتہائی غصے میں بھی اور شدید خوشی میں بھی اور اللہ کی طلب کا ہونا بذات خود گارنٹی ہے کہ اللہ نے ملنا ہے نیکی کا اجر دس گنا ہے کم از کم اب طلب بھی تو نیکی ہوئی نا اللہ اپنے بندوں کو ضرور رزق دیتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتا تین میں سے ایک کام ہوتا ہے یا تو زندگی میں ہی اللہ ان کے جانشین تیار کر دیتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا یا کوئی اور بندہ کہیں سے آ جاتا ہے اس کے مطابق کے طور پر وہ اس عرصے میں کہیں اور تیار ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ اس کے کام کو بچا کے رکھ لیتا ہے اور جب کوئی اہل آتا ہے تو وہ وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور معاشرے کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں مثبت سوچ سے کام کریں منفی سوچ کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آدمی مثبت کی طرف پیش قدمی سے رک جاتا ہے شہد کی مکھی کی طرح کام کرنا چاہیے جو کڑوا پی کے لوگوں کو میٹھا شہد دیتی ہے عبداللہ کو ان جوابات سے بڑی تسکین ملی وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو نہ تو کوئی بڑا عہدہ رکھتے ہیں دنیاوی نظروں میں نہ ہی مال نہ ہی کوئی زیادہ لوگ انہیں جانتے ہیں مگر دلوں کی بیماریوں کا کیسا شافی اور مکمل علاج ہوتا ہے ان کے پاس عبداللہ کو اپنے آپ پر بھی حیرت ہوئی کہ ایسا کیا کیا کہ ان جو سے لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی نہ تو اس کے عمال اس قابل ہیں نہ ہی کوئی مراقبہ مجاہدہ یا ریاضت کوئی بھی تو میل نہیں ہاں البتہ ایسے لوگوں کا ملنا اس کی پریشانیوں سوالات اور رونے پیٹنے کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے آج اسے طلب کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا معلوم ہوا کہ جب شگرد تیار ہوتا ہے تو استاد خود بخود آ جاتا ہے اظہار تشکر میں عبداللہ کے ہاتھ پھر بلند ہوئے اے میرے رب دھو ڈال میرے گناہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے دھو ڈالا ہے یہ خیال کہ میں نے کبھی تیری عبادت کی ہے معاف کر دے نفس کے غلام کو میرے آقا محبت کو رسوا کرنے والے رب صرف تیری محبت باقی بچتی ہے سب فنا ہو جاتی ہیں مجھ سے محبت کر آ مجھے اپنا بنا لے میں خود کا بھی نہ رہوں مجھے لکھ دے میرے مالک مجھے رنگ دے میرے مالک میں تیرا منتظر رہوں گا کمزور لوگوں کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے میرے اللہ کہ ان کو بچھڑ جانے کا پٹ جانے کا تھڑکا سا لگا رہتا ہے من جا میرے ربا من جا میرے ربا